حضرت یعلا بن مملک نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہیں آپ کی نماز سے کیا سروکار یعنی اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی نقل فرمائی یعنی اسے بیان کیا تو وہ ایسی قرآن تھی جس کا ایک ایک حرف الگ الگ تھا یعنی ہر آیت اور جملے پر وقف ہوتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تیئیس